دو طرح کے گناہ گار ایک شخص گناہ نہیں کرنا چاہتا مگر اس سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہے اس میں اور اس بندے میں بہت فرق ہے جو یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اس لیے میں گناہ کر دیتا ہوں وہ مجھے معاف فرما دے گا یہ غلط سوچ اور بری حرکت ہے اور اپنے مالک سے کھلی بے وفائی ہے ارے ان کے غفور الرحیم ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احسان سے اتنا شرمندہ ہو کہ اسے گناہوں کے خیال سے بھی نفرت ہو جائے مگر جس بندے کو حدیث پاک میں مفتن اور طواب کہا گیا ہے یعنی بار بار گناہوں میں مبتلا ہونے اور توبہ کرنے والا وہ گناہ نہیں کرتا مگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے وہ خود کو گناہوں کا حقدار نہیں سمجھتا بلکہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے وہ گناہوں پر جرت نہیں کرتا مگر گناہ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں تب وہ سچی توبہ کو لازم پکڑ لیتا ہے اور طواب بن جاتا ہے بار بار توبہ ندامت رونا دھونا مگر مایوسی نہیں بلکہ توبہ دل چھوڑنا نہیں توبہ توبہ اور توبہ تب وہ ان اولیاء کے برابر پہنچ جاتا ہے جو اکثر گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں اور پھر جب وہ محبت الہی کے مقام پر جا بیٹھتا ہے تو بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے یہ بات اپنی طرف سے عرض نہیں کی بلکہ ایک اور حدیث میں جس کی سند حسن ہے پوری تفصیل کے ساتھ یہ بشارت وارد ہوئی ہے لیجئے پڑھیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہ اس پر لکھ دیا جاتا ہے یعنی اس کے نام اعمال میں وہ برائی درج ہو جاتی ہے اس آدمی نے عرض کیا پھر وہ اس گناہ پر استغفار کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب اس کا وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کی توبہ قبول فرما لی جاتی ہے اس آدمی نے عرض کیا پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے ارشاد فرمایا تب وہ اس پر لکھ لیا جاتا ہے عرض کیا پھر وہ اس گناہ پر استغفار اور توبہ کر لیتا ہے ارشاد فرمایا تب وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور توبہ قبول کر لی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا جب تک کہ تم نہ اکتاؤ ایک اور صحابی ہیں حضرت حبیب بن حارث رضی اللہ عنہ انہوں نے یہی شکایت عرض کی کہ گناہ ہو جاتے ہیں ارشاد فرمایا توبہ کرو عرض کیا توبہ کرتا ہوں پھر ہو جاتے ہیں ارشاد فرمایا جب بھی گناہ ہو جائے توبہ کر لو انہوں نے آج کیا تب تو میرے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اف اللہ اکبر من دنوبک یا حبیب ابن الحارث اے حبیب بن حارث اللہ تعالیٰ کی معافی تمہارے گناہوں سے بہت بڑی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت دیکھیں اور مغفرت کا دریا پھر کیا دیر ہے صبح استغفار شام استغفار ایک ایک گناہ کو یاد کر کے استغفار ہر گناہ کے بعد سچی توبہ استغفار اور ہر نیکی کے بعد استغفار روزانہ سینکڑوں ہزاروں بار استغفار اخلاص اور توجہ کے ساتھ استغفار